آج ہم نے شروع کرنا ہے جملہ انشائیہ جملہ خبریہ کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے ٹھیک ہے تو جملہ انشائیہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے کیونکہ انشاء کے معنیٰ ایک چیز کا پیدا کرنا اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے سچ یا جھوٹ کو اس میں دخل نہیں ہوتا جیسے ازرب ازرب کا معنی تو مار یعنی ضرب کو پیدا کر تو جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں امر نہیں استفام تمنی ترجیح رقود ندا عرض قسم تعجب امر امر کہتے ہیں حکم کو فعل امر ازرب تو مار نہیں منع کرنا لا تضرب مت مار نہ مار استفہام سوال حل زید کیا زید نے مارا ہے تمنی تمنا کرنا لیتا زیدن حاضر کاش زید حاضر ہوتا ترجی ایک غالب گمان والی بات کرنا اللہ امراً غائب امید ہے کہ امر غائب ہوگا عقود یعنی معاملات جیسے بتو وشتریتو تو میں نے بیچا اور میں نے خریدا ندا جیسے یا اللہ اے اللہ عرب یعنی درخواست کرنا اللہ تعطینی فرطیہ کا دینار تو میرے پاس کیوں نہیں آتا کہ تجھ کو اشرفی دوں قسم جیسے واللہ لادر بننا زیدن اور تعجب جیسے ما احسنہ ہو کس چیز نے اس کو حسین کر دیا ہے احسن بھی ہی وہ کس قدر حسین ہے یہ چند ایک اقسام ہیں جملہ انشائیہ کی دس قسمیں تو اسے آپ دیکھ لیں اچھی طرح سے اور یاد کر لیں عموماً یہی دس قسمیں ہیں جو کہ آتی ہیں جملہ انشائیہ کے طور پر آگے علم و صرف ہے تو اس میں ہم نے ابتدائی معلومات کچھ پڑھ لی تھی حرف اصلی حرف زوائد کو جاننے کا طریقہ کار ہم نے پڑھا تھا کہ حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ پر ہوں اور جو فا یا عین یا لام کی جگہ پر نہ ہوں وہ حرف زوائد ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہے افعال اور ان کی ان کے سیگے اور گردانے ٹھیک ہے عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے چودہ سیگے ہوتے ہیں تین مذکر غائب کے تین مذکر حاضر تین مونس غائب کے تین مونس حاضر دو متکلم کے متکلم کا پہلا سیگا واحد مذکر اور مونس دونوں کے لیے آتا ہے اور دوسرا تسنیہ مذکر تسنیہ مونس جمع مذکر جمع مونس سب کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آگے گردان ہے فعل ماضی کی یہ کتاب آپ کے سامنے اگر کھلی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پانچ کالم ہیں ٹھیک ہے پہلے کالم میں سیگے لکھے ہوئے کہ یہ کون کون سا سیگا ہے دوسری میں بحث ہے بات فیل مادی معروف کی دوسری میں فعل مادی مجہول تیسری میں مادی نفی مادی معروف اور چوتھی میں مادی منفی مجہول تو یہ جو دوسرا کالم ہے نا دوسرا کالم یہ آپ نے یاد کرنا ہے فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا ٹھیک ہے یہ چودہ سیگے ہیں یہ آپ نے بال ترتیب اسی طرح سے یاد کرنے ہیں آج کا صرف کا اتنا سبق ہی کافی ہے ٹھیک ہے فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا ٹھیک ہے یہ علم النحب کا سبق ہے یہ ایک گردان آپ کو یاد ہو گئی تو سمجھیں کہ آپ کو علم الصرف کا تقریباً آٹھواں حصہ یاد ہو گیا باقی سات حصے رہ گئے اسی پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ